قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا پھر وہ اللہ تم کو جتلا دیں گے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے اسلاف کو اخلاف کے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین سے اخلاص عبادت اور توکل سے متعلق کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بناؤں اور وہ تو ہر اس چیز کے رب ہیں جس کو میں رب بناؤں گا وہ رب اللہ تعالیٰ اکتا ہیں میری تربیت کرتے ہیں میری حفاظت فرماتے ہیں وہ میرے ہر امر میں میرے مدبر و مددگار ہیں میں تو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جھکوں گا کیونکہ ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے حکم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے غرض یہ کہ اس آیت میں اخلاص و توقل کا حکم ہے جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں اخلاص عبادت کی تعلیم تھی اور یہ مضمون قرآن میں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیکھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا کہ تم اے میرے بندو یوں کہا کرو کہ ہم اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور سورہ ملک کی آیت نمبر انتیس میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے ہم ایمان لائے اور اللہ ہی پر توکل کیا اور سورہ مزمل کی آیت نمبر نو میں فرمایا وہ اللہ مشرق اور مغرب کے رب ہیں وہ ایکتا ہیں انہی کو اے مسلمانوں اپنا وکیل سمجھو اور اسی جیسی آیتیں اور بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نامناسب عمل کرے گا تو اس کے گناہ کا رد و عمل خاص اسی پر ہوگا ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا اور اس کا کفارہ نہیں بنے گا ان آیتوں کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت کے روز جو سزا ہوگی وہ حکمت اور عادل کی بنیاد پر ہوگی اعمال کا بدلہ عمل کرنے والے نفوس ہی کو ملے گا نیکی کی تو نیک بدلہ اور بدی کی تو برا بدلہ ایک ہی خطا دوسرے کے سر نہیں منڈی جائے گی یہی تو اللہ کا عدل و انصاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا کہ گناہ کا کام کوئی کرے تو اس کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا خواہ اس کا کتنا ہی کوئی قریبی کیوں نہ ہو اور سور توحہ کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں اللہ نے فرمایا فلا یقف ظلم حدمہ جس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے اور نہ یہ ظلم ہوگا کہ اس کی نیکی میں سے کچھ کمی ہو اور سورہ مدثر کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس اپنے عمل بد کی وجہ سے محبوس رہے گا سزا ملنے تک چھٹکارا نہ ہوگا مگر اصحاب یمین یعنی سیدھی طرف والے آزاد رہیں گے کہ ان کے نیک اعمال کی برکت ان کی ضروریات اور اہل قرابت تک جا پہنچے گی جیسا کہ سورہ طور میں فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے اتباع میں ان کی ضروریت یعنی اولاد بھی مؤمن بنتی ہے تو ضروریت کے ایمان اور اعمال صالحہ کا اثر ان کے اسلاف تک جا پہنچتا ہے یعنی اسلاف کو بھی اخلاف کے اعمال نیک کا ثواب ملتا ہے لیکن اخلاف کے اجر میں سے کمی نہیں ہوتی اور جنت میں مداری عالیہ میں ان کی نیک ضروریت کے پاس ان کے اسلاف کو بھی ہم پہنچا دیتے ہیں اور بیٹے کی نیکی کا بدلہ باپ کو بھی ملتا ہے اگرچہ وہ اعمال نیک میں بیٹے کا شریک نہیں تھا اور ان بلند مدارج اخلاق کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور دونوں کو ہم برابر کر دیں گے بلکہ ابنا کو بھی منزل آبا تک ان کی برکت اعمال کے سبب پہنچا دیتے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنے کیے کے لیے رہن ہے یعنی اپنی بد کرداری کے اندر ماخوذ ہے پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے یعنی جو کرنا چاہتے ہو اپنی جگہ پر کرو اور ہم بھی اپنی جگہ پر اپنا کام کریں گے آخر تم کو ایک دن تو ہمارے سامنے آنا ہی پڑے گا اور وہ اللہ تعالیٰ تو مؤمنین اور مشرقین سب کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دیں گے اور دنیا میں آخرت سے متعلق جو جو اختلافات رکھتے تھے سب آیا اور ظاہر ہو جائیں گے اور سورہ صبا کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اے کفار و مشرقین جو گناہ کیے ہوں گے اس کی بابت سوال ہم سے نہیں ہوگا اور ہمارے اعمال کی پرسش تم سے نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کریں گے پھر حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے وہ اللہ فتح ہیں علیم ہیں